سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کا ذکر کیا اور فرمایا تین پتھر ہوں اور ان میں لید نہ ہو حدیث نمبر پانچ سو تیئیس مسند احمد